اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں اسمان اور زمے اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز ناؤ جو اسے سراہتی ہوتی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح ناؤ سمجھتے بے شک وہ حلم والا بخشنی والا ہے